چلے فرشتوں کے پاک لشکر ہر ایک رزم کا سجا رہے ہیں اے میرے کشمیر ایک صبر بس تیری مدد کو ہم آ رہے ہیں چلے فرشتوں کے پاک لشکر ہر ایک رزم کا سجا رہے ہیں اے میرے کشمیر ایک صبر بس تیری مدد کو ہم آ رہے ہیں ہمارے خون میں تمہارے خون کا وہ سوز جادو جگا چکا ہے ہمارے خون تمہارے خون کا وہ سوز جادو جگا چکا ہے کہ اپنے خون کے چراغ سارے ہر ایک اندھیرا مٹا رہے ہیں اے میرے کشمیر ایک صبر بس تیری مدد کو ہم آ رہے ہیں چلے فرشتوں کے پاک لشکر ہر ایک سجا رہے ہیں اے میرے کشمیر ایک بس تیری مدد کو رہے ہیں ہے اپنی تاریخ تھم نہ پایا کسی کے ہاتھوں ہمارا طوفان ہے اپنی تاریخ تھم نہ پایا کسی کے ہاتھوں ہمارا طوفان ہے اپنی جرت ہر ایک طوفان کے مقابل ہم آ رہے ہیں اے میرے کشمیر ایک صبر بس تیری مدد کو ہم آ رہے ہیں چلے فرشتوں کے پاک لشکر ہر ایک رزم کا سجا رہے ہیں اے میرے کشمیر ایک صبر بس تیری مدد کو ہم آ رہے ہیں یہ ظلم وحشت کی کالی راتیں بہار رت میں لہو کی گھاتے یہ ظلم وحشت کی کالی راتیں بہار رت میں لہو کی گھاتے نہ مگاؤ کے سارے منظر فقط ہمیں آزما رہے ہیں اے میرے کشمیر ایک صبر بس تیری مدد کو ہم آ رہے ہیں چلے فرشتوں کے پاک لشکر ہر ایک رزم سجا رہے ہیں اے میرے کشمیر ایک صبر بس تیری مدد کو ہم آ رہے ہیں امن کی ہر ایک شفق پر امید بن کر چمک رہی ہے امن کی ہر ایک شفق پر امید بن کر چمک رہی ہے ستم کی راتوں کے چاند تارے شفق پہ اب ٹمٹما رہے ہیں اے میرے کشمیر ایک صبر بس تیری مدد کو ہم آ رہے ہیں چلے فرشتوں کے پاک لشکر ہر ایک رزم گا سجا رہے ہیں اے میرے کشمیر اک صبر بس تیری مدد کو ہم آ رہے ہیں چلے فرشتوں کے پاک لشکر ہر ایک رزم گا سجا رہے ہیں اے میرے کشمیر اک صبر بس تیری مدد کو ہم آ رہے ہیں اے میرے کشمیر اک صبر بس تیری مدد کو ہم آ رہے ہیں ہے میرے کشمیر اک صبر بس تیری مدد کو ہمارے ہیں